یزید بن ابی عبید نے بیان کیا کہ میں نے سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ لوگوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پر بیعت کی تھی انہوں نے کہا کہ موت پر صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار دو سو چھ